سہل بن بن معاذ انس اپنے والد سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز جب امام خطبہ دے رہا ہو حبوا یعنی بیٹھنے کی ایک صورت سے منع فرمایا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 1110